ابن ابی عمر مکی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہا ہمیں مروان نے یزید سے اور وہ ابن کیسان ہے حدیث بیان کی کی انہوں انہوں نے نے ابو ابو حازم سے سے اور حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو تین